السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے خاص خاص ساتھیوں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں آپ ہی کی طرح کی ایک خاص کہانی عنوان ہے میرا پہلا روزہ اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے عائشہ تنویر نے بیٹا روزہ فرض ہے اور جنت میں ایک دروازہ باب ریان صرف روزے داروں کے لیے ہے دادی ماں اپنے مخصوص ٹھنڈے دھیمے لہجے میں بول رہی تھی ان کے ایک طرف مینا لیٹی تھی جو پورے انہماک سے ان کی باتیں سن رہی تھی دوسری طرف گڈو تھا جو زیادہ دلچسپی سے نہیں سن رہا تھا اسے آج کہانی نہ سن پانے کا بہت قلق تھا لیکن رمضان شروع ہو چکے تھے گھر میں سب کو روزہ رکھتے دیکھ کر مینا روزے کے بارے میں سب جان لینا چاہتی تھی وہ بہت با ادب فرما بردار اور نیک بچی تھی گڈو اس کا جڑواں بھائی تھا بدتمیز تو خیر وہ بھی نہ تھا بس کچھ شریر اور لا بالی لاپرواہ سا تھا دادی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی پھر بھی آپ روزہ رکھتی ہیں مینا نے فکر مندی سے پوچھا تھا اب بیٹا جب طبیعت بہت خراب ہو روزہ رکھنے سے جان کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑتے ہیں لیکن اس کی قضا بھی رمضان کے بعد رکھنی ہوتی ہے رمضان نیکیوں کی بہار ہے ایک نیکی کا دس گنا ثواب ملتا ہے رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی چاہیے صرف نماز روزہ یا تلاوت نہیں بلکہ دوسروں کی مدد بڑوں کا ادب افطار کروانا سب نیکی ہے دادی نے تفصیل سے جواب دیا کل میں بھی روزہ رکھوں گی دادی اور نیکیاں جمع کروں گی چھوٹی ہوں تو کیا ہوا ثواب تو بڑا ملے گا نا مینا نے کہا دادی نے مسکرا کر مینا کے ماتھے پر پیار کیا تو گڈو سے برداشت نہ ہوا فوراً بول اٹھا دادی ماں میں بھی کل روزہ رکھوں گا اور یوں تھوڑی سی بات چیت کے بعد یہ طے ہو گیا کہ چونکہ کل ان بچوں کا پہلا روزہ رکھوایا جائے گا تو اگلے دن مینا اور گڈو بہت پرجوش تھے سحری میں اماں نے ان کی پسند کی چیزیں بنائی تھیں دادی اور باقی سب بھی اپنی سحری سے زیادہ بچوں کو کھلانے پر توجہ دے رہے تھے سحری کے بعد گڈو اور مینا دادی کے ساتھ نماز پڑھنے لگے نماز تلاوت اور دیگر سرگرمیوں میں زہر تک کا وقت بآسانی گزر گیا تھا گڈو میاں ظہر کی نماز مسجد میں ادا کر کے گھر آئے شدید دھوپ تھی نماز کے بعد اسے اپنے دوست سے کتاب ہی واپس لینی تھی لیکن وہاں جا کر علم ہوا کہ دوست تو اپنی نانی کے گھر گیا ہوا ہے تو غصے میں وہ بھول ہی گیا کہ آج اس کا روزہ ہے گھر آتے ہی اس نے فرج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر گلاس بھرا اور پینے بیٹھ گیا قریب تھا کہ وہ پورا گلاس خالی کر جاتا کہ مینا وہاں آ گئی اور اسے پانی پیتے دیکھ کر بے ساختہ زور سے چلائی گڈو روزہ اس اچانک پکار سے گھبرا کر گلاس گڈو کے ہاتھ سے چھوٹ گیا دادی اور اماں بھی گھبرا کر باہر آ گئیں کیا ہوا گڈو نے پانی پی لیا اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا نا مینا نے فوراً معاملہ بیان کیا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا میرا روزہ بھولے سے پی لیا گڈو نے بھی صفائی دینے میں اس کی شکل رونے والی ہو گئی اب کیا ہوگا میرا روزہ ٹوٹ گیا کیا دادی اور اماں مسکرا دیں اماں نے انہیں اندر بھیجا چلو آپ لوگ دادی کے کمرے میں جاؤ میں یہ پانی صاف کروں کمرے میں آرام سے بیٹھ کر دادی نے گڈو سے پوچھا آپ کو بالکل یاد نہیں تھا نا کہ آپ کا روزہ ہے گڈو نے اس بات میں سر ہلایا تو بس بیٹا بھول سے اگر کوئی کچھ کھا لے تو غلطی سے کھانے پر روزہ نہیں ٹوٹتا آپ اپنا روزہ پورا کرو یہ حدیث ہے دادی کی بات پر دونوں کے چہرے رونق کے چہرے کی رونق بحال ہو گئی کتاب لے آئے مینا نے پوچھا وہ تمیز گھر پر نہیں تھا گدھا گڈو نے غصے سے کہا یہ کیسے بات کر رہے ہو گالم گلوچ یوں بھی منع ہے لیکن روزے کی حالت میں اپنی زبان خراب کرنا اس سے بھی بری بات ہے دادی نے ڈانٹا بیٹا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ جھوٹ بدتمیزی غیبت غصہ لو اور فضول کام تمام برائیاں بھی چھوڑ دینے کا نام ہے روزے کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے اور اللہ کی رضا اچھے اخلاق صبر و تحمل اور عبادت اور خدمت سے ملتی ہے دونوں بہت توجہ سے سن رہے تھے سوری دادی ماں آئندہ ایسا بالکل نہیں ہوگا گڈو نے شرمندگی سے کہا دادی مسکرائی اور کہا مجھے خوشی ہے کہ میرا بیٹا اپنی غلطی پہچان کر اس پر شرمندہ ہے اور اسے درست کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہتا ہے آئندہ روزے میں پانی پینے کی غلطی بھی مت کرنا مینا نے شرارت سے بھائی کو چھیڑا اور تینوں ہنس پڑے اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم یہ کہانی تو گڈو اور مینا کی تھی آپ کے پہلے روزے کی کیا کہانی تھی مجھے بتائیے گا کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ